جہنم کی آگ سے بچانے والا استغفار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفون روایت ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ لا الہ شریک انت ربی وانا ربي وأنا عبدك آمنت بك مخلصا لك دینی أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت أتوب إليك من سوء عملي وأستغفرك لذنبي لا يغفره إلا أنت جو یہ دعا دن کو تین بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں دعا کا ترجمہ یا اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ کا کوئی شریک نہیں آپ میرے رب ہیں میں آپ کا بندہ میں آپ پر ایمان لایا کہ میری بندگی خالص آپ کے لیے ہے میں نے اس حالت میں صبح کی کہ اپنی بسات کی حد تک آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور عہد پر قائم ہوں اپنے برے اعمال سے آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہ آپ سے مغفرت مانگتا ہوں جسے آپ کے سوا کوئی نہیں بخش سکتا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من اللهم لك الحمد يقول ذلك ثلاث مرات فمن قالها في في يومه يومه حرمه الله على النار